حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر بیٹھتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے پھر جب دو خطبوں کے بعد آپ ممبر سے اترتے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی رہا سنن نسائی حدیث نمبر 1395